کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس ہدایت پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسا عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں